مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے کہ حشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا اس کی اولاد حارث بن حشام سلم بن حشام نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیس